ٹوٹو چن ایک زمانے میں جاپان میں ایک بہت ہی غیر معمولی اسکول تھا ٹوٹو چن نامی ایک چھوٹی لڑکی نے وہاں تعلیم حاصل کی بعد میں اس نے اسکول کے بارے میں ایک کتاب لکھی وہ چاہتی تھی کہ سب اس کے بارے میں جانیں اسے لگا کہ اس کی زندگی بدل گئی ہے اسکول کا نام ٹومو گاکوئن تھا لیکن کتاب کا نام Totto chan little girl at the window تھا اس نے اپنی کتاب کو ٹوٹو چننا کے نام ٹومو گا کوئن کیوں کہا اس نے اپنی کتاب کو ٹھیک ہے اب کون سا اٹھائیں گے سب سے پہلے اسکول کے بارے میں کتاب اکھڑکی پر بیٹھی ایک چھوٹی بچی کے بارے میں کتاب ٹومو گاکوئن اسکول میں گیٹ پوسٹوں کے لیے دو پودے تھے تصور کریں جڑوں اور پتوں کے ساتھ گیٹ پوسٹس اسکول گراؤنڈ کے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں تھی بجائے مزید درخت درخت اور ان کے قریب بچھے ہوئے پھول اتنی سرحد کے اندر کیا کلاس کے کمرے بھی خاص نہیں تھے وہ تھے اسکول کے تمام کلاس کے کمرے پرانی ریل روڈ کی کاریں تھیں چھ کاریں تھیں ہر کلاس کے لیے ایک ان کاروں کو صاف اور دوبارہ پینٹ کیا گیا تھا وہ رول کرنے کے لیے تیار لگ رہے تھے لیکن اندر یہ سب میزوں اور کرسیوں اور بلیک بورڈز سے آراستہ تھیں ٹو ٹو چن اپنے کلاس روم کی کھڑکی پر بیٹھ کر باہر دیکھ سکتی تھی وہ ٹرین کے چلنے کا تصور کر سکتی تھی ہر قسم کے مناظر ذہن میں چمک اٹھیں گے لیکن اس نے ایک بہت ہی غیر معمولی وجہ سے اکثر ایسا نہیں کیا وہ اپنے اسباق کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی ٹومو گاکوئن اسکول کے اسباق خوشکن تھے سب سے پہلے اساتذہ بلیک بورڈ پر موضوعات کی فہرست لکھیں گے پھر بچے خود انتخاب کرتے کہ کیا پڑھنا ہے ٹو ٹو چن کی پہلی جماعت کی کلاس میں تمام بچوں نے مختلف چیزیں کیں کچھ نے حروف تہجی لکھنے کی مشق کی ایک لڑکی ہمیشہ پڑھتے ہوئے ملتی تھی دوسرے بچوں نے تصویریں بنائے کچھ نے ورزش بھی کی ان سب نے گہری توجہ کے ساتھ کام کیا ٹوٹو چن کے اسکول میں کبھی کوئی بور نہیں ہوا بعض اوقات اسکول کے میدان سے باہر بھی سرگرمیاں ہوتی اساتذہ اکثر طلبہ کو کلاس کی سیر پر لے جاتے راستے کے ساتھ ساتھ ایک بہتی ندی تھی راستہ چیری کے درختوں سے سایہ دار تھا یہ ایک قریبی مندر کی طرف لے گیا مندر میں طالب علم تالاب کے ارد گرد گھومتے تھے وہ وہاں موجود چھوٹے سیا کنکروں کے ساتھ ہاپو ٹاپو کھیلتے وہ بڑے بڑے مجسموں کو حیرت سے دیکھتے استاد انہیں کھیلنے دیتے جب تک کہ وہ تھک نہ جائے کلاس چہل قدمی ہمیشہ ٹوٹو چن کی پسندیدہ تھی کبھی کبھی پورا اسکول آڈیٹوریم میں خیمے لگاتا وہ رات وہیں گزاریں گے ان راتوں میں اسکول کے پچاس طلبہ میں سے تقریباً سبھی آتے ایک دن ہے ٹیچر نے طالب علموں سے کہا میں اب کا امتحان لینے جا رہا ہوں یہ ہمت کا امتحان ہوگا اب میں سے کچھ بھوت کا کردار ادا کریں گے اب مندر کے میدان میں چھپ جائیں گے باقی اب بھوتوں کو ڈھونڈنے جائیں گے کون بھوت بننا چاہتا ہے اس نے پوچھا سات بچوں نے ہاتھ اٹھائے امتحان کا دن آ گیا شام کو بچوں نے آڈیٹوریم میں خیمے لگائے بھوت بچوں نے اپنے بھوتوں کا لباس زیب تن کیا وہ چھپنے کی جگہیں ڈھونڈنے کے لیے مندر کے میدان میں گئے جاتے ہوئے انہوں نے دوسرے طلبہ سے منہ موڑ لیا ہم واقعی آپ کو ڈرانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اب دوسرے گروپوں میں بٹ گئے انہوں نے یہ کام چٹان کاغذ کی نچی کھیل کر کیا ٹوٹو پانچ کے گروپ میں تھی استاد نے بھوتوں کے شکار کرنے والوں سے کہا اگر تم پورا امتحان نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے باقی سب کی طرح اسکول واپس آ ٹوموگاکوئن اسکول کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ طالب علموں کو کبھی بھی امتحان میں ناکامی کی سزا نہیں دی جاتی تھی یہ وقت آ گیا تھا وہ جانے کے لیے تیار تھے گروہ بھوتوں سے ملنے کے لیے نکلے ٹوٹو چن کا گروپ آہستہ آہستہ چل پڑا اندھیرے نے انہیں گھیر لیا کچھ بچے کاپنا نہ روک سکے وہ جب ہوا درختوں میں جھلس گئی اگر وہ اپنے قدم کھوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ایک بھوت نے مجھے پھنسایا اگر کسی دوست نے ان کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے اسے جھٹکا دیا یہ بھوت کا ہاتھ ہے انہوں نے سوچا جلد ہی ان کے پاس سب کچھ کافی تھا ٹو ٹو چن اپنے گروپ کے ساتھ اسکول واپس بھاگا دوسرے گروہوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور مزید گروپس پہلے سے موجود تھے کیا بچوں میں سے کوئی بھوت ڈھونڈنے گیا تھوڑی دیر بعد ایک بھوت دوڑتا ہوا آیا یہ ایک چھوٹا لڑکا تھا وہ رو رہا تھا کوئی اسے ڈھونڈنے نہیں آیا تھا تو وہ ڈر گیا ایک استاد نے اسے مندر کے پاس کھڑا دیکھا اور اسے واپس اسکول لے آیا تبھی ایک اور بھوت روتا ہوا بھاگا وہ ایک بھوت شکاری کے ساتھ تھا اور وہ بھی رو رہا تھا بھوت انہیں بھوت شکاری کو آتے سنا تھا وہ اسے ڈرانے کے لیے باہر کود پڑا تھا لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے وہ دونوں گھبرا گئے جب یہ کہانی سنائی گئی تو باقی سب بچے ہنس پڑے جلد ہی ابھوت بھی ہنسنے لگے آخری آنے والا اخباروں سے بنے لباس میں ایک بھوت تھا بہت غصہ آیا کوئی مجھے ڈھونڈنے کیوں نہیں آیا اس نے پوچھا بچے کے بازو اور ٹانگیں مچھر کے کاٹنے سے ڈھکی ہوئی تھیں دیکھو بچوں کو ہنسایا مچھر سے کاٹا ہوا بھوت بیچارہ بھوت یو ان کے ساتھ ہنسنے میں مدد نہیں کر سکتا تھا اس دن سے ٹوٹو چن اور نہ ہی اس کے اسکول کے ساتھی بھوتوں سے ڈرتے تھے کیونکہ سب کے بعد بھوت بھی ڈر سکتے ہیں تسو کو کیرویئنگی کی طرف سے ڈوروتھی برٹن کی یادداشت کے ترجمے سے اخذ کردہ آرٹسٹ چیہورو ایواسا کی